باپ فرمان باری تعالیٰ ہے اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا حدیث نمبر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل محبوب ترین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا میں نے کہا پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر والدین سے حسن سلوک کرنا میں نے کہا پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی اور اگر میں مزید سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بدلاتے صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر ٹو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والد کی مندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والد کے ناراضی میں ہے یہ حدیث حسن ہے باپ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہذ بن حدیث نمبر تھری بحاز بن حکیم اپنے والد حکیم رحمہ اللہ سے اور حکیم اپنے والد معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کس سے حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے میں نے پھر عرض کیا میں کس سے حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا میں کس سے حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اپنی والدہ سے میں نے مزید عرض کیا میں کس سے حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد سے پھر قریبی رشتہ داروں سے درجہ بدرجہ یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر فور عطا بن یسا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا پھر اسے میرے علاوہ ایک اور آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے اس سے نکاح کرنے کو پسند کیا مجھے اس پر غیرت آئی تو میں نے اس عورت کو قتل کر دیا تو کیا میرے لیے توبہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کیا تیری والدہ زندہ ہے اس نے کہا نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کا قرب تلاش کر عطا بن یسار رحم اللہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جا کر پوچھا آپ نے اس آدمی سے اس کی والدہ کے زندہ ہونے کے بارے میں کیوں پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر میں ایسا کوئی عمل نہیں جانتا جو اللہ کے قربت کا باعث ہو یہ روایت صحیح ہے باب والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا حدیث نمبر فائیو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول میں کس سے حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے سائل نے جواب سائل نے کہا پھر کس سے حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے اس نے پھر پوچھا پھر کس سے حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے اس آدمی نے پھر سوال کیا پھر کس سے حسن سلو کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد سے حدیث یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر سکس سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدہ سے اچھا سلو کر اس نے سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا اپنی والدہ سے اچھا سلو کر اس نے تیسری بار سوال کیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے اچھا سلوک کر پھر اس نے جب چوتھی بار سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد سے اچھا سلوک کر یہ روایت صحیح ہے باب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اگرچہ وہ ظلم کرے حدیث نمبر سیون سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں جس مسلمان کے والدین مسلمان ہو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھول دیتا ہے اسی طرح اگر وہ ان میں سے کسی کو ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا یہاں تک کہ والدین اس سے راضی ہو جائے عرض کیا گیا اگرچہ وہ دونوں والدین اس پر ظلم کرے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم ہی کر رہے ہوں یہ روایت ضعیف ہے باب والدین سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا حدیث نمبر ایٹ تیسلا بن میاس رحمہ اللہ کہتے ہیں میں النجدات فرقہ خوارج کی شاہ کے ساتھ تھا مجھ سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو گئے جنہیں میں کبیرہ گناہ سمجھتا تھا جب یہ وسوسہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہے میں نے بتایا فلاں فلاں گناہ میں نے کیا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا یہ گناہ کبائر میں سے نہیں یاد رکھو کبیرہ گناہ نو ہے اللہ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی جاندار کو قتل کرنا میدان جنگ سے فرار ہونا پاک دامن عورت پر تہمت لگانا سود کھانا یتیم کا مال کھانا مسجد میں دین کے خلاف کام کرنا کسی سے جادو کروانا اور نافرمانی کے والدین نافرمانی کر کے والدین کو رلانا پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کیا تو آگ سے دور رہنا چاہتا ہے اور کیا تو پسند کرتا ہے کہ جنت میں داخل ہو میں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم واقعی میں یہ چاہتا ہوں تو انہوں نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہے میں نے جواب دیا میری والدہ میرے پاس زندہ ہے انہوں نے کہا اگر تو اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے اور اسے کھانا کھلائے تو اللہ کی قسم تو ضرور جنت میں داخل ہوگا بشرطے کی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر نائن عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے آیت کریمہ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرحمہ آجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازو کا بازو پست کی رکھ کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا والدین جو چیز پسند کرتے ہوں انہیں اس سے نہ روک یہ روایت صحیح ہے باب والدین کے احسانات کا بدلہ دینا حدیث نمبر ٹین سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ انہو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کا بدلہ صرف اسی صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 11 سعید بن ابی بردہ رحم اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے اور ایک یمنی آدمی پیٹ پر اپنی والدہ کو اٹھائے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں اپنی والدہ کے لیے متی اور فرما بردار اونٹ ہوں اگر اس کی سواریوں کو ڈرایا جائے تو میں نہیں ڈروں گا اس آدمی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کیا آپ کے خیال میں میں نے اپنی والدہ کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا نہیں بلکہ ایک ساس کا بدلہ بھی نہیں چکایا پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے طواف مکمل کیا اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر دو رکعت نماز ادا کی اور مجھے مخاطب کر کے کہا اے ابو موسیٰ کے بیٹے یاد رکھو ہر دو رکعت نماز اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر ابو مرہ رحم اللہ جو اقیل کے آزاد کردہ غلام تھے کہتے ہیں کہ مرمان رحم اللہ عام طور پر سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ کو اپنا جانشین بنایا کرتے تھے ابو خریرہ اللہ ذوالحلیفہ میں رہتے تھے ان کی والدہ ایک گھر میں رہتی تھی اور ابو خریرہ عنہ دوسرے گھر میں رہتے تھے ابو مرہ رحم اللہ کہتے ہیں ابو خریرہ اللہ جب گھر سے باہر ذوالحلیفہ سے مدینہ منورہ جانا چاہتے تو اپنی والدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے اے میری پیاری ماں آپ پر سلامتی ہو اللہ کے رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں وہ جواب میں کہتی اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلامتی ہو اللہ کے رحمت اور اس کی برکتیں ہوں اس کے جواب میں ابو رضی اللہ کہتے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسے کہ آپ نے مجھے بچپن میں پالا وہ جواب میں کہتی تجھ پر بھی اللہ تعالی رحم فرمائے جیسا کہ تو نے میرے ساتھ بڑھاپے میں اچھا سلوک کیا اسی طرح جب گھر واپس آتے تو بھی اسی طرح کرتے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر تھرٹین سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا جبکہ وہ اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس لوٹ جاؤ اور انہیں ہنسا خوش کر کے آؤ جیسا تم نے انہیں رلایا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر فورٹین ابو مرہ رحمہ اللہ جو امہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام تھے بیان کرتے ہیں وہ خود ابو خریرہ عنہ کے ساتھ ان کی زمین عقیق کی طرف گئے جب ابو خریرہ عنہ اپنی زمین میں داخل ہوئے تو بلند آواز سے کہا اے میری پیاری ماں آپ پر سلامتی ہو اللہ کے رحمت اور اس کی برکتیں ہو وہ جواب میں کہنے لگی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور تجھ پر بھی سلامتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو سیدنا ابو رضی اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے جیسا کہ آپ نے مجھے بچپن میں پالا جواب میں وہ کہنے لگی اے میرے پیارے بیٹے اللہ تجھے اچھا بدلہ دے اور تجھ سے راضی ہو جیسا کہ تو نے میرے ساتھ بڑھاپے میں اچھا سلوک کیا موسیٰ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عمر ہے یہ روایت حسن ہے باب والدین کی نافرمانی کرنا حدیث نمبر ففٹین سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبردار نہ کروں یہ تین بار فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے پھر فرمایا خبردار جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر سکسٹین سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وراد رحم اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا مجھے وہ حدیث لکھ کر بھیجوا بیجو جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وراد رحم اللہ کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے مجھے لکھوایا اور میں نے اپنے ان ہاتھوں سے لکھا میں مغیرہ بن شعبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ کثرت سے سوال کرنے مال کو ضائع کرنے اور کیر وکال سے منع فرمایا کرتے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جو اپنے والدین پر لانت کرے حدیث نمبر سیونٹین سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ خاص ہدایات دی تھی جو دوسروں کو نہ دی ہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص کوئی ایسی ہدایت نہیں دی جو عام لوگوں کو نہ دی ہو البتہ ایک تحریر جو میری تلوار کی نیام میں ہے پھر سیدنا علی رضی اللہ کے نے ایک صحیفہ نکالا جس میں لکھا ہوا تھا اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو جو زمین کی حد بندی کی نشان نشانی چرائے اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو جو اپنے والدین پر لانت کرے اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو جو بدعتی کو پناہ دے صحیح مسلم با والدین کے ساتھ حسن سولو کیا جائے کی ان کا حکم گناہ پر مبنی نہ ہو حدیث نمبر ایٹین سیدنا ابو دردار کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو باتوں کی وصیت فرمائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے جان بوجھ کر فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے اس سے جان بوجھ کر چھوڑا اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا شراب ہرگز نہ پیو کیونکہ یہ ہر برائے کی چابی ہے اپنے والدین کی اطاعت کر کھوا وہ تجھے حکم دے کہ اپنے دنیاوی امور سے نکل جا تو ان دونوں کی اطاعت کرتے ہوئے نکل جا حکومتی عہدے داروں حکمرانوں سے جھگڑا نہ کر اگرچہ تو یہ سمجھتا ہو کہ تیری رائے ہی درست ہے جنگ کے دوران میں نہ باغ اگرچہ تیرے ساتھی بھاگ جائے اور تو شہید ہو جائے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کر اور اپنی لاٹھی کو اپنے گھر والوں پر نہ اٹھا اور انہیں اللہ عز و جل کے بارے میں ڈراتے رہو یہ حدیث حسن ہے حدیث نمبر نائنٹین سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ہجرت پر آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں لیکن اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ اور جیسے انہیں رولایا ہے ویسے ہی انہیں ہنساؤ یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر ٹوئنٹی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو انہی میں جہاد کر صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جو والدین موجود ہونے کے باوجود جنت نہ پا سکا حدیث نمبر 21 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو اس کی ناک خاک آلود ہو اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی و خوار ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا مگر پھر بھی آگ میں داخل ہوا یہ روایت صحیح ہے صحیح مسلم باپ جو اپنے والد سے حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا حدیث نمبر 22 سیدنا معاذ جوہنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا یہ روایت ضعیف ہے باب مشرق باپ کے لیے استغفار نہ کرے حدیث نمبر 23 تھری سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما آیت کریمہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا نہ ہی انہیں ڈان ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے گفتگو کرنا آجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواز کا بازو پست کیے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ایسے ہی رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی سورة توبہ سورة الاسرہ کے بارے میں کہتے ہیں اسے سورہ بارات کی درج ذیل آیات کریمہ نے منسوخ کر دیا ہے ما البی لنبی والذین آمنوا ان و للمشرکین پیغمبر اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ قرآبہ دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یقیناً وہ دوزخی ہیں یہ روایت حسن ہے باب مشرق باپ سے حسن سلوک کرنا حدیث نمبر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی چار آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں پہلی میری والدہ نے قسم کھا لی کہ وہ نہ کھائے گی نہ پیے گی یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِن ان عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا دوسری میں نے مالک غنیمت میں سے ایک تلوار حاصل کی جو مجھے بہت اچھی لگی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ مجھے حبہ کر دیجئے تو یہ آیت نازل ہوئی یس عن الانفال وہ آپ سے مالک غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں تیسری میں بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال تقسیم کر دوں تو کیا میں نصف مال کی وصیت کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے پوچھا تیسرے حصے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے لہٰذا اس کے بعد ایک تہائی حصہ مال کی وصیت کرنا جائز ہو گیا چوتھی میں نے انصار کی ایک جماعت کے ساتھ شراب پی تھی ان میں سے ایک آدمی نے اونٹ کی جبڑے کی ہڑی میری ناک پہ ماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرما دی حدیث نمبر 25 فائیو سیدہ بنت بکر رضی اللہ عنہ انہما بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میری والدہ میرے حسن سلو کی امید کرتے ہوئے میرے پاس آئی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ سے صلح رحمی کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابن ابنہ راوی حدیث نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی لا کم اللہ الالآخری ہی جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہاری گھروں سے بھی نہیں نکالا اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے نہیں روکتا صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عمر رضی اللہ نے سیرا ریشم کا چوگا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا اے اللہ کے رسول آپ اس کو خرید لیں جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئے تو اسے پہنا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کے کئی چگے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بھی ایک چگا بھیجا سیدنا عمر رضی اللہ نے عرض کیا میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ آپ تو اس کے بارے میں فرما چکے ہیں جو فرمانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے یہ اس لیے نہیں دیا کہ تم خود اسے پہنو بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا کسی کو پہنا دو چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ نے وہ مکہ مکرمہ رہائش پذیر اپنے ایک کو دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا باپ کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے حدیث نمبر 27 سیون عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے صحابہ کرام نے عرض کیا آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں باپ کو گالی دیتا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 28 ایٹ سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والد کو گالی دینے کے لیے نشانہ بنا دے یہ روایت حسن ہے باب والدین کی نافرمانی کی سزا حدیث نمبر ٹونٹی نائن سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے مرتکب کو دنیا میں بھی جلد سزا ملے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سزا آخرت کے لیے بھی باقی رکھی جائے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر تھرٹی سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زنا شراب نوشی اور چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب بے حیائی کے کام ہیں اور ان میں سزا بھی ہے کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اور جھوٹی بات بھی یہ روایت ضعیف ہے باب والدین کو رلانا حدیث نمبر 31 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں والدین کو رولانا نافرمانی اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ روایت صحیح ہے باب والدین کی بد دعا حدیث نمبر 32 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے دعائی قبول ہوتی ہے ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مظلوم کی بد دعا مسافر کی دعا اور والدین کی اپنے اولاد کے لیے بد دعا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 33 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گود میں عیسیٰ علیہ السلام اور جریج والے بچے کے علاوہ کسی نے کلام نہیں کیا عرض کیا گیا اے اللہ کے نبی جریج والا بچہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریج ایک راہب تھا اور اپنی عبادت خانے میں عبادت میں مشغول رہتا تھا ایک گایوں کا چرواہا تھا وہ اس کی عبادت خانے کے نیچے آ کر ٹھہرا کرتا تھا بستی کی ایک عورت تھی جو اس چرواہے کے پاس جایا کرتی تھی ایک دفعہ جوریج کی ماں اس جوریج کے پاس آئی اور آواز دی اے جوریج اس نے نماز میں ہی اپنے دل میں سوچا کہ میری ماں اور میری نماز یعنی ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ اپنی نماز کو ترجیح دو پھر اس کی ماں نے دوبارہ چیخ کر آواز دی اس نے پھر اپنے دل میں سوچا میری ماں اور میری نماز یعنی میں ان دونوں میں سے کس کو ترجیح دوں بس اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ اپنی نماز کو ترجیح دوں پھر اس کی ماں نے تیسری بار چیخ کر آواز دی تو اس نے دل میں یہی کہا کہ میری ماں اور میری نماز اس بار بھی اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ نماز کو ترجیح دوں چنانچہ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کی ماں نے کہا اے جریج اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک فوت نہ کرے جب تک تو زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے اور وہ واپس چلی گئی پھر اس عورت کو جو چرواہے کے پاس جاتی تھی بادشاہ کے پاس لایا گیا اس نے بچہ جنا تھا بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ بچہ کس کا ہے اس عورت نے جواب دیا جریج کا ہے بادشاہ نے پوچھا عبادت خانے والا جریج اس نے کہا ہاں بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی عبادت خانے کو گھرا دو اور اسے میرے پاس لاؤ لوگوں نے اس کی عبادت خانے کو کلہاڑے مار مار کر گرا دیا اور ایک رسی سے اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا پھر وہ لایا گیا اور اسے زانیہ عورتوں کے پاس سے گزارا گیا جریج نے انہیں دیکھا اور مسکرایا وہ عورتیں بھی لوگوں کی موجودگی میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی بادشاہ نے پوچھا یہ عورت کیا دعویٰ کر رہی ہے جریج نے کہا کیا دعویٰ کرتی ہے بادشاہ نے کہا اس کا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے جریج نے عورت سے کہا تو دعویٰ کرتی ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا ہاں جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے لوگوں نے کہا وہ اس کی گود میں ہے جریج اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تیرا باپ کون ہے اس بچے نے جواب دیا گائیوں کا چرواہا بادشاہ نے کہا ہم تیرے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں اس نے کہا نہیں بادشاہ نے کہا چاندی کا بنا دے اس نے کہا نہیں بادشاہ نے کہا پھر کس چیز کا بنائے اس نے کہا اسے ویسا ہی بنا دو جیسا کہ وہ پہلے تھا بادشاہ نے پوچھا تو مسکرایا کیوں تھا جریج نے جواب دیا میں معاملے کو جان چکا تھا کہ مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے پھر اس نے انہیں سارا واقعہ بتلایا صحیح مسلم باب عیسائی ماں کو اسلام کی دعوت دینا حدیث نمبر 34 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو یہودی یا نصرانی بھی میرے متعلق سنتا ہے وہ ضرور مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے میں چاہتا تھا کہ میری والدہ اسلام قبول کرے لیکن وہ انکار کرتی رہی ایک مرتبہ میں نے اس اسے اسلام قبول کرنے کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ میری والدہ کے لیے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی پھر میں واپس اپنی والدہ کے پاس آیا اس نے دروازہ بند کر رکھا تھا کہنے لگی اے ابو خریرہ میں نے اسلام قبول کر لیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور عرض کیا آپ میرے اور میری والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی اے اللہ اپنے بند ابو خریرہ رضی اللہ عنہ اور اس کی والدہ کو لوگوں کی ہاں محبوب بنا دے یہ روایت صحیح ہے باب والدین کی وفات کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا حدیث نمبر 35 فائیو علی بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدنا ابو اسید رضی اللہ عنہ لوگوں سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میرے والدین کے وفات کے بعد بھی مجھ پر کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چار طریقے ہیں ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا ان کے وعدوں کو ایفا کرنا ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان رشتہ داروں کے ساتھ صلاح رحمی کرنا جن سے تعلق صرف ان والدین کے واسطے سے ہو یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 36 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں موت کے بعد مرنے والے کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اے میرے رب یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 37 محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم ایک رات ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی اے اللہ ابو حریرہ اور اس کی والدہ کی مغفرت فرما اور اس شخص کی بھی مغفرت فرما جو ان کے لیے استغفار کرے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم ان دونوں کے لیے استغفار کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا میں شامل ہو جائے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 38 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو تین اعمال کے سوا اس کے سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں وہ تین یہ ہے صدقہ جاریہ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے صحیح مسلم حدیث نمبر 39 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو چکی ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی تو کیا میرا اس کی طرف سے صدقہ کرنا اسے فائدہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح بخاری باپ والد کے ساتھ میل جول رکھنے والوں سے اچھا سلوک کرنا حدیث نمبر فورٹی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک دیہاتی میرے پاس سے گزرا اس دیہاتی کا والد عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا اس دیہاتی نے کہا کیا تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا جی ہاں پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا وہ گدھا جو وہ ساتھ لائے تھے اسے دینے کا حکم دیا اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر اسے عنایت فرما دی اس پر بعض ساتھیوں نے عرض کیا کہ کیا اسے دو درہم دے دینا ہی کافی نہ تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے والد کی دوستی کا خیال رکھنا اسے کاٹنا مت ورنہ اللہ تعالیٰ تیرا نور بجھا دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 41 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑھ کر حسن سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے صحیح مسلم باب تیرے والد کا جس سے تعلق تھا اس سے قطع تعلق نہ کر ورنہ تیرا نور بجھ جائے گا حدیث نمبر فورٹی ٹو جناب عبادہ زرقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی مسجد میں عمر بن عثمان رحم رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ہمارے پاس سے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کا سہارا لیے ہوئے گزرے وہ مجلس چھوڑ کر گزر گئے پھر واپس آئے اور دو یا تین مرتبہ یہ فرمایا اے عمر بن عثمان تم جو چاہو کر لو مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے حقیقت یہی ہے کہ یہ بات اللہ کی کتاب تورات میں دو مرتبہ آئی ہے کہ تو اس شک سے کتا تعلقی نہ کر جو تیرے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا ورنہ اس کی وجہ سے تیرا نور بجھا دیا جائے گا یہ روایت ضعیف ہے باب محبت ورثہ میں ملتی ہے حدیث نمبر 43 جناب ابو بکر بن حزم رحیم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تجھے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ محبت ورثہ میں ملتی ہے یہ روایت ضعیف ہے باپ کوئی اپنے والد کو نام سے نہ بلائے نہ اس سے پہلے بیٹھے اور نہ اس کے آگے چلے حدیث نمبر 44 سیدنا ابو خریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے دو آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک سے پوچھا یہ دوسرا شخص تمہارے ساتھ کون ہے اس نے کہا میرا والد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اسے اس کے نام سے نہ پکار پکارا کر نہ اس کے آگے چلا کر اور نہ ہی اس سے پہلے بیٹھا کر یہ روایت صحیح ہے باپ کیا اپنے والد کو کنیت سے پکارا جا سکتا ہے حدیث نمبر 45 جناب شہر بن حوشب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکلے تو سالم نے انہیں کہا اے ابو عبد الرحمن نماز یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 46 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا لیکن ابو حفظ عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا باب صلہ رحمی کرنا واجب ہے حدیث نمبر فورٹی سیون کلیہ بن منفعہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ اور اپنے والد سے اپنی بہن اور اپنے بھائی سے اور اپنے دیگر قرابت داروں سے یہ واجب حق اور صلاح رحمی ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 48 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت وانذر عن زیر اور آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آواز دی اے بنو کا بن لوئی اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو اے بنو عبد مناف اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو اے بنو ہاشم اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو اے بنو عبد المطلب اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو اے فاطمہ بنت محمد اپنی جان کو آگ سے بچا لے بے شک میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائی حق قرابت داری کے وہ میں ادا کرتا رہوں گا صحیح البخاری باب صلح رحمی کرنا حدیث نمبر 49 سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا نماز قائم کر زکوٰۃ ادا کر اور صلاح رحمی کر صحیح البخاری حدیث نمبر ففٹی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے مقلوق کو پیدا فرمایا پھر جب وہ اس سے فارغ ہوا یعنی جب مخلوق کی پیدائش ہو چکی تو رحم کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہر جا رحم نے عرض کیا یہ قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے ارشاد ہوا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں بھی اسے جوڑوں اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑوں رحم نے عرض کیا اے میرے رب میں اس سے راضی ہوں ارشاد ہوا پھر ایسے ہی ہوگا پھر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ نے فرمایا تم چاہو تو اس بات کی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھ لو فَحَلْ أَسَيْتُمْ تم طول تم پھر تم یہ تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رحم کو قطع کرو گے حدیث نمبر 51 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس قول او رشتے داروں مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو کے بارے میں فرمایا کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے واجب حقوق کی نشاندہی کی اور افضل ترین اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی کہ جب اس کے پاس کوئی چیز ہو تو فرمایا رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور انسان کو سکھایا کہ جب اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو کیا کرے فرمایا اور اگر کبھی تجھے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہو ان سے بے توجہی کرنا پڑے تو ان سے وہ بات کہ جس میں نرمی اور آسانی ہو اچھا وعدہ یعنی یوں کہہ دینا کہ گویا انتظام ہو گیا ہے یا یہ کہ امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا پھر آپ کی خدمت کروں گا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ یعنی کسی کو کچھ بھی نہ دے اور نہ اس سے بالکل کھول دے یعنی جو کچھ تیرے پاس ہے سارے کا سارا ہی دے دے پھر ملامت کیا ہوا بیٹھ جائے یعنی اس کے بعد جو شخص تیرے پاس آئے گا وہ تجھے ملامت کرے گا اور تیرے پاس کوئی چیز نہیں پائے گا ہارا ہوا یعنی فرمایا کہ جس کو تو نے دے دیا ہے وہ تجھے افسوس و حسرت میں ڈال دے گا یہ روایت ضعیف ہے باب صلح رحمی کرنے کی فضیلت حدیث نمبر 52 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا یہ بیان درست ہے تو پھر تو گویا کہ ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے جب تک تو اپنے اس رویے پر قائم رہے گا تیرے ساتھ ان کے خلاف ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 52 حدیث نمبر 53 سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں رحمان ہوں اور میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے اور یہ میرے نام سے مشتق ہے لہٰذا جس نے اسے ملایا میں اسے اسے ملاؤں گا اور جس نے اسے کاٹا میں اسے کاٹوں گا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 54 جناب ابو امبس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ان کے طائف والی زمین الوحت میں گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنی انگلی موڑی اور فرمایا صلی رحمی رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے جس نے اسے ملایا وہ رحمان اسے ملائے گا جس نے اسے کاٹا وہ اسے کاٹے گا اور قیامت کے دن اس کی تیر تراز اور فسی و بلیغ زبان ہوگی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 55 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح رحمی اللہ تعالیٰ سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے جس نے اسے ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا اور جس نے اسے کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا صحیح بخاری و صحیح مسلم باب صلح رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے حدیث نمبر 56 سیدنا سیدہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراقی کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 57 سیدنا ابو خریرہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراقی کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے تو اسے چاہیے کہ رحمی کرے صحیح البخاری باب صلاح رحمی کرنے والے سے اس کے رشتہ دار محبت کرتے ہیں حدیث نمبر ففٹی ایٹ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرے اور صلح رحمی کرے اس کی عمر میں برکت ڈال دی جاتی ہے اس کا مال بڑھ جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 59 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب سے ڈرے اور صلاح رحمی کرے اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اہل و عیال اس سے محبت کرتے ہیں یہ روایت حسن ہے باب حسن حزب مراتب قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا حدیث نمبر سکسٹی سیدنا مقدام بن معدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق حسن سلو کی وصیت فرماتا ہے پھر دوبارہ تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق وصیت فرماتا ہے پھر تمہیں تمہارے آبا کے متعلق وصیت فرماتا ہے پھر تمہیں تمہارے قریبی رشتہ داروں کے متعلق وصیت فرماتا ہے کہ درجہ بدرجہ ان سے حسن سلوک کرو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکسٹی ون سیدنا عثمہ بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام جناب ابو ایوب سلیمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ رات کی شام اور جمعہ کی رات کو ہمارے پاس سیدنا ابو حریرہ اللہ عنہ تشریف لائی اور فرمانے لگے میں ہر قطع رحمی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں لہٰذا وہ یہاں سے چلا جائے آپ نے تین بار یہی فرمایا لیکن کوئی بھی اٹھ کر نہ گیا پھر ایک نوجوان یہ سب سن کر اپنی پوفی کے پاس آیا اس نے اسے دو سال سے کتا تعلقی کر رکھی تھی وہ اس سے ملنے آ گیا پوفی نے پوچھا میرے بھتیجے کیسے آنا ہوا اس نے کہا میں نے ابو خرارہ عنہ سے سنا وہ یہ یہ فرما رہے تھے پوپی نے کہا لوٹ جا اور ان سے پوچھ کے انہوں نے ایسا کیوں فرمایا ہے اس نے واپس آ کر سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جمعہ رات کی شام اور جمعہ کے رات بنی آدم کے اعمال اللہ تعالیٰ کی ہاں پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کسی قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں فرماتا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر سکسٹی ٹو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر اجر و ثواب کی نیت سے جو بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کا اجر عطا فرماتا ہے تو ان لوگوں سے ابتدا تو ان لوگوں سے ابتدا کر جن کی تو کفالت کرتا ہے پھر اگر مال بچ جائے تو قریبی رشتہ داروں بدرجہ پر درجہ بدرجہ خرچ کر اور اگر پھر بھی بچ جائے تو دوسروں کو جسے تو چاہے دے دے یہ روایت ضعیف ہے باب ان لوگوں پر رحمت الہی نہیں اترتی جن میں قطع رحمی کرنے والا ہو حدیث نمبر سکسٹی تھری سیدنا عبداللہ بن اوفار اوفا اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی جس میں قطع رحمی کرنے والا بھی موجود ہو یہ روایت ضعیف ہے باب قطع رحمی کرنے والی کا گناہ حدیث نمبر سکسٹی فور سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث نمبر سکسٹی فائیو سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صلی رحمی رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے وہ عرض کرے گی بے شک میرے ساتھ ظلم کیا گیا اے میرے رب بے شک مجھے کاٹا گیا اے میرے رب بے شک میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا کیا تو اس پر خوش نہیں کہ میں اسے کاٹوں جس نے تجھے کاٹا اور اسے جوڑوں جس نے تجھے جوڑا صحیح بخاری و صحیح مسلم صحیح بخاری اور مسند احمد حدیث نمبر سکسٹی سکس جناب سعید بن سمعان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو خریرہ اللہ عنہ کو بچوں اور بے وقوفوں کی حکومت سے پناہ مانگتے ہوئے سنا پھر سعید بن سمعان رحم اللہ نے کہا مجھے ابن حسنہ جہنی رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ میں نے ابو رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسی عمارت و حکومت کی نشانی کیا ہوگی انہوں نے فرمایا رشتہ دار سے کتا تعلقی کی جائے گی گمراہ کی اطاعت کی جائے گی اور ہدایت یافتہ رہنما کی نافرمانی کی جائے گی یہ روایت صحیح ہے باب دنیا میں کتا رحمی کرنے والے کی سزا حدیث نمبر سکسٹی سیون سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے مرتکب کو دنیا میں بھی جلد سزا ملے اور آخرت میں بھی عذاب سے دو چار کیا جائے گا یہ روایت صحیح ہے باب سلا رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں سلا رحمی کرے حدیث نمبر سکسٹی ایٹ سیدنا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے صحیح البخاری باب ظالم رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کی فضیلت حدیث نمبر سکسٹی نائن سیدنا برا بن عازب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تو نے بات بہت مختصر کی کی ہے لیکن تو نے بہت لمبا چوڑا مسئلہ پوچھا ہے پھر جواب دیتے ہوئے فرمایا جاندار کو آزاد کر اور گردن چھوڑا اس نے عرض کیا کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جاندار کو آزاد کرنا یہ ہے کہ تو خود اسے آزاد کری اور گردن چھڑانا یہ ہے کہ تو اس کے چھڑانے میں مدد کرے مزید فرمایا کسی کو دودھ دینے والا جانور دے دے رشتہ دار کے ساتھ صلح رحمی کر پھر اگر تو اس کی طاقت نہ رکھے تو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اپنی زبان کو خیر کی بات کے سوا ہر بات سے روکے رکھ یہ روایت صحیح ہے باب جس نے زمانہ جاہلیت میں صلح رحمی کی پھر مسلمان ہو گیا حدیث نمبر سیونٹی جناب بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا حکیم بن رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کا ان امور کے بارے میں کیا خیال ہے جو میں زمانۂ جاہلت میں عبادت کی نیت سے کیا کرتا تھا جیسے کہ صلح رحمی گردن آزاد کرنا اور صدقہ کرنا کیا ان میں میرے لیے اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو پہلے نیک کام کیے تھے انہی کے بدولت اسلام لائے ہو